ہوگی جو مختصر وقت ہے اس کے اندر نہ چیز نے جناب والا نے جی گل سمجھانی ہے قرآن مجید فخر حمید میں سامنے رکھا ہے فقیر نے آج دونوں قرآن مجید کی روشنی کے اندر اجر منافع غیر منافع انہوں کی پہچان اور نشانی بھی آن کر اللہ میری اور ایسے بولے اور خطرناک ٹولے میں بچنے کی نصیب منافقہ اللہ جنہیں زبان کے ہے تو جو دین کی گل کرتے ہیں مگر انہوں نے دل دین کا پیار محبت نہیں بلکہ دشمنی ہوتی یہ جڑا ٹولا ہے نا یہ بہت خطرناک ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ سرکار اپنے بیانات کے اندر جو واضح اور ظاہر فرمایا ہے وہ یہی کہ میری امت میں جنا وا نقصان ہونا کافرا دیتوں نہیں ہونا منافع دیتوں گناہ کر دیا بڑا نقصان دوستو تاں کر کے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو تاریخ اسلام نے پوری تاریخ امت مسلمان بڑا بڑا اوکھا وقت مسلمانوں نے آیا ہے تباہیاں مچھی ہیں بڑے بڑے بڑے ملت اسلامیہ کے نقصان مگر تاریخ پروڑ کے دیکھو تاریخ مروڑ کے ویکو جی تم سیدھا سوا کافر ہی مسلمانوں کے غالب ہو گیا اور انہوں نے مسلمانوں کو غروب کر لیا جنوں بھی آدھے اس نال لڑے نے اس وقت اسلام کا نقصان آیا اس تو پہلے کافر جن بھی زور نہ لایا یاد رکھ لو کدے مسلمانوں کے غالب نہیں آ سکے اللہ تعالیٰ نے جو یاد رکھ لو مسلمانوں کے دل دن تک دیکھو نا کافر ہے کافروں کے واسطے دنیا ہے بس اس تو اگلا رجحان ہے ہی نہیں مومن ہے اندر واسطے دنیا دے ہی خیر خانہ اندر واسطے دنیا ہے کافر دے واسطے جنت ہے بس یہی جہان ہے اگلا جہان ہے ہی نہیں اندر واسطے جان دینا تو بہت اوکھا کام ہے جب مومن ہے لگتا ہے مومن اندر واسطے جان سے رکھنا اوکھا ہے اندر واسطے بالکل اوکھا کام انہوں نے ہے اے جہان اوکھا ہے اگر جان دے گا مرنا تو پھر بھی ہاں، ایک ہے کہ بستر تے بڑا تکلیف زیادہ ہے جان دے اللہ تعالیٰ راہ تکلیف تھوڑی ہوئی ہے ہی نہیں اور پھر بہارا نے نیمتا مسئلہ نہیں یاد رکھو کر کے غالب آ گیا ہوا جنوبی تاریخ جنوبی غالب آیا اپنی اشاری کی وجہ اور جی اپنے مسلمان ہے سن سن کلمہ انہوں انہوں اور منافقت کی وجہ کافر تیوہار لا سکتا تاریخ پڑھ پڑکو تو جو ہے ذرا دوستو لکھو بغداد شاید جراب اور تاریخ کو آگاہی آگاہی ہوگی ویسے آج آج کل کل خصوصاً جن انہوں نے فلم اپنی تاریخ کو

فوج نو قسم خدا دی دی کر کے انا اندر منافق جنہ دے جتنا نقصان سبحان اللہ آ ہندوستان کی سر زمین دور دورہ سے مکتا گیا ختم ہوتا گیا ختم ہوتا گیا آخری صبح ٹیپو سلطان کے کول محسوس دریا سے ہے اور اس بعد اس بعد یہ محسوس رات ہے ہے جا جا رہی رہی مگر کسی پاس چمک اس وقت بھی کیا ہوا ہوا انگریز کی کی مکاری تھی تھی اور اپنے نہ نہ کر کے کے مسلمانوں اتنی لمبی رات نہیں پتہ لگے اتنا خطرناک ٹول ہے خدا تعالی پناہ تو میں سامنے جلدی جلدی ایک دو یہ ہے کہ انہوں رابطہ پرانے مجید کی روشنی بیان کرا گا اور جو ہے تو ذرا بیان رکھو میری گل سن رہا پرانے مجید نے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے رب سونے نہیں آواز دن اپنی توحید کی گل نہیں کی کیونکہ پہلی گل توحید تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید تو آواز نہیں فرمایا رب نے قرآن مجید کے بارے دسیا تین طرح کے ٹولے ایک مومنا کا دوسرا کافرا کا تیسرا منافع سمجھ آئی یہ نہیں ہے رات نے پہلے تین چوریاں کا ذکر کیا تین گروہ کا منسوخ کس طرح کیا مومن کا ذکر تین آیا تھا مومنا کا ذکر کن آتے ہے تین دن آیا ہے ادھر اللہ تعالیٰ قرآن شرما دیا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

برابر سنیا نہ جس رو رہے نوی مننا کار کر کے فرمایا برابر وہ سجنا ادھر میں سوال نہیں سوال یہ ہے آخر نہیں ایسا اللہ کا اللہ لو منیا ہے یوم آخرت لو منیا ہے کیا مطلب اسا کل دین لو منیا ہے رب فرماتے تو سا نہیں منیا اگر منیا ہے رب فرماتا نہیں منیا منیا ہے رب فرماتا نہیں منیا آخرکار کوئی کا کیجری ہے جس گل چ رہ گئے رب نے انہاں دا مننا نہ برا ہے ہے سجنا یہ درویش رب کلام سیپارے اٹھائیس سیپارے چڑھنا وا کو پتا لگے گا رب نے من برابر چکیتا ہے جنو منافقت آخیا جانا ہے اور منافقہ منافقت دی ویڈی نشانی آخیا جانا ہے اے ویخ سونیا کے درویش رب نام پاک کرام پڑھ لگیا وا سورت المجادلا رخ ہے سورت المجادلا اٹھائیسواں سپارا ہے مولا تارا جنگا مجدہ کریم اپنی نارا کتاب قرآن مجید اندر بیان فرما ہے تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كان أولئك أولئك في قلوبهم الإيمان بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله الله الله عنهم ورضوا عنه حزب حزب ألا إن یہ سارے دل پتا لگے گا کہ نکل کے کے اندر آ رہ گئے وجہ نہ نہ نہ نہ رب رب نے نے فرمایا فرمایا مرنا مرنا مرنا مرنا مرنا وہ گل گل گل سی چاہ چاہ کے کے اور اے نمینت چلی پیارو سامنے

برابر ہے رب العالمین دستا ہے وہ آخر سب من والا ہوئے گا رب والا ہوئے گا یہ گل نہیں ہو سکتی یہ گل نہیں ہو سکتی سونے تو جو ہے سجنا چوکھنا وہ جب منافع اللہ گا سجنا یہ تو گا وہ ربرے پیار کرے گا رب دشمن دشمنی رکھے گا وہ سجنا یہ دروازہ نمی جنا منظوری کریم نے

دین لیا پھر مذہب آ آ آ جانا جانا ہے ہے سمجھ سمجھ لگی ذرا بولو نا سبحان اللہ یہی گل رہی کہ ایک ہور آیت پڑھنا مسجد گڑا کھل جائے گی ذرا پیار نہ

ایتھے میں حضرت حضرت امام امام حسن حسن پاک دی دی گل گل یاد آ گئی تے سنا چھوڑا ذرا کر بولو سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اپنی ذات آوے معاف دے دے گا رضی تعالی آپ سرکار فرما رہے ہیں تشریف کر دیا کر دیا بندہ اٹھ ہے بندہ ہے انہیں انہیں گانا گانا نے نے آپ سن لے گانا سن دے رہے علی دلال گانا سنتا ہے گالا سنیا نے جدو خاموش ہوا ہے آپ ممبر تو تھلے تشریف لے آئے جیب ہاتھ ماریا ہے جن پیسے ہے سن دے چھوڑے موڈے تے چادر پائی ہوئی سی لا کے دے چھوڑیے ہاتھ بن گیا میرا جی بالا کو گل سمجھ لی آئی میں گالا کریا نے تو انعام دیتا ہے مسکرا کے فرمایا بیڑیا جہاں تیرے کول سی تو دیتا ہے جہاں سارے کول سی سارے چھڑیا ہے نے جی معاف کر دے وہ آپ نے فرمایا جب معافی منگنی سی پھر گالا کیوں کڑیا نے معافی منگنی سی پھر گالا کیوں کڑیا نے آپ سے کہا سب کے جا یہ سوال کیتا ہے تے رو کے آنا رج پالا میں سنیا سی مدینے کا تاجدار اپنی ذات کا غصہ نہیں سی فرما دے ہوں اپنی ذات کا غصہ نہیں سر فرما دے ہوں اپنی ذات کا غصہ نہیں سر فرما دے ہوں حضرت انس پاک فرماتے نے میں مدینے دے تاجدار دی خدمت دے اندر بڑے سوال رہا ہاں میری ماں نے میری اما پاک نے حضور نے سپرد کی دایا سی کہ تاری خدمت کرے گا حضور نے کئی سال دے عرصے دے اندر مینوں ڈانٹ دیا تک نہیں مارنا تے کجا کئی بار انج ہویا ہے کئی بار انج بھی ہویا ہے حضور نے میرے کام کریا ہے جا فلانا کام کر فلانا کام کر لگیا راسٹ کھلو گیا بچے کھیل رہے ہیں انہوں نے کھیلنا شروع کر دیتا ہے حضور پاک سرکار انتظار کیتا ہے میں نہیں پہنچیا آپ پچھو آدھے سن خاموشی نال میری گردن تو پکڑ نہیں دے سن فرما دے سن پتر میں تو کہڑے کام کر لیا تو کہڑے کام لگ گیا ہے پر جھل گیا نہیں ہے آندا ہے میں ادمانا سی تسا خون مدینے دے تاجدار دا جے

منافقہ کی گل کردیا ہوا فرمایا بشیر منافقین ابھی اللہ لہم عذابا الیما سونیا بشارت دے دے کہ منافق سونیا منافقہ نو بشارت دے دے وہ کہ عذاب علیم دی اگر بڑی توجہ نہ سنے عذاب علیم دی بشارت دے دے وہ دردناک عذاب دی بشارت بشارت دا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینا

کرنا پتا لگ جب نے شریر کرنا تو خود مولا کر سنگت پچھلی آئے نشانی بیان ہوئی کہ جڑا منافق ہوئے گا اور رب رسول کے دشمنان نال پیار پاوے گا اور اس آیت دی نشانی بڑی توجہ نال سنو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے منافقاں نو دلالت علامت دی اشارہ دیو کڑے ہوندے نے فرمایا الذین یتخذون کافرین اولیاء دون المؤمنین جڑے مومناں نو چھڑ کے کافراں نال یاریاں لاندے نے مومناں نو چھڑ کے

جو گھر ویستا ہے کہڑے کام کام دے لوگ راضی ہوندے نے کیڑا کرا تے عزت ملے گی رسول دی دشمنی والا کافر قسم خدا دی وجہ منافق ہے او موٹی نشانی ہے ہے نال جانی کافران دا طریقہ ہے فراہم دے طور فراڈا ہے انہاں انہاں دی حالات ہے دا رات ہے انہاں دی شکل صورت فراہم ہے انہاں دی تعلیم و تعلیم انہاں دا قانون ہے قسم خدا دی معاشرے کے اندر عزت بن جائے گی کیونکہ جہاں نبی کا طریقہ ہے اسلام کا دسیا ہوا طریقہ ہے وہ دی قدر نہیں وہ دی عزت نہیں وہ دی معاشرے کے اندر کوئی مخت نہیں لہٰذا کافر کی عزت ہے کافر کے طریقے کی عزت ہے لہٰذا وہ اپنا تاکہ میرے عزت مل جائے فرمایا پکا منافق ہے پکا منافق ہے وہ جہاں مومن ہوئے گا وہ موٹی نشانی ہوئے گی وہ معاشرے ایک گل کہ سمجھ آ گئی جن سامنے گل دین کی ہوئے اسلام کی ہوئے رب رسول طریقے کی ہاں اللہ تعالیٰ دسے طریقے کی ضرور پاک سرکار کی سیرت کی ہوئے گل بالکل ٹھیک ہے مگر معاشرے نہ چلنا پڑتا رب کا پورا فرما پکا مرا بندہ اسلام اتنا نقصان دے گا ہاں، گل سنو اللہ تعالیٰ واضح پہ فرما ہے کہ جرا منافع ہوتا ہے وہ مومنا جاریاں نہیں لائے گا مومنا جاریاں نہیں لائے گا

سمجھ آ گئی یا نہیں آئی ہاں. داڑھی بنانا کافر کا طریقہ ہے نبی علیہ السلام سلام داری آپ نے داڑھی سی ادھر دیکھو گل دیا ہے ذہن خیال پیدا ہو یار داڑھی رکھے تو معاشرے قدر نہیں یہ کہ ہوں آج کل کیونکہ ماحول سنا نہیں ہے نا داڑھی منائیے پکا منافق کے ہاں اگر سمجھے داڑھی منائی منہ سے گاڑ مری بیٹھا وا بس یہ آیا مجبور منہ سے گاڑ مری بیٹھا کی ہارے آ گیا یہ سوچے قسم خدا بھی کر کے آنا اب منہ سے گاڑ مری بیٹھا جس وقت منہ سے داڑھی آئے گی سمجھا کہ جی منہ سے کھلا کے باہر آ گئے ہاں، پر یہ نہیں پکا ہوا ہے ہاں، جادی والا ایک گل سنا لا تمہیں جنہیں پتا لگے گا ایمان کا دار منافع منافع کے معاشرے کی حالات ہوئے

بندے سارا پال کے کے طریقے طریقے نہیں نہیں کافر کی ہوئے گی قسم خدا کر سمجھے اور آپ جی چلے گا اور زمانہ پٹھا بھی نہ ڈر ڈالے اور زمانہ چلے مدینے کے تاجدار آخری گل سنا کے گل مکانا حضرت حضرت بن جمان رضی اللہ تعالی صدقے جاواں آپ سرکار نے جو ایران کا علاقہ فتح فرمایا سنیا کہ جی، ایمان کا تقاضا کیا ہے آپ سرکار نے جو ایران کا علاقہ فتح فرمایا نا کھانا کھانے واسطے کافرہ نے آپ کی دعوت کی تھی آپ تشریف لے کر کھانا سامنے آیا آپ کھانا کھا رہے سن رکما اٹھایا جو رکما اٹھایا نا تو ترتا زمین تے ڈگیا آپ نے ہاتھ کے بتا کے جو رکما اٹھا کا ارادہ کیا نا آپ کے کوئی بندہ بیٹھا سی اندر سے کھانا زمین زمین تو کھانا بنا سکتے نہیں نہ رکھو رب کا شکر گزار بن کے کھانا کھوتیاں کھانا کھوتا کرو کھاوے بڑا بھی کرو کے کھا یہ ڈکا کرو کھاوے بھی کے وہ کافی کافر کرتا ہے پاس جا رہا ہے اگر اس طرح کریں گے تو لوگ عزت نکال قدر بھی نکالنے لگے نکلیں کیونکہ یہ تو بالکل چھوٹا اور ہولا اور اتنی نیچ طریقہ ہے قسم خدا کی پکا منافع کے کیوں بھائی آئندہ مریضہ انہیں کافی عزت میں تلاش کیتا ہے اور جب مومن ہوئے گا کافرہ کے طریقے سے نہیں نبی کی سنت کی عزت میں تلاش کرتا ہے حضرت عزافہ میں یہ مان میں کہہ لگے سرکار نے رکما اٹھا کے نہ کھاؤ وجہ یہ ہے اس علاقے کا رواج ہے جہاں بندہ زمین تو رکما اٹھا کے کھاوے نا تو لوگ اس کو بھکے پہ لانا سمجھتے ہیں زیادہ اس طرح مناسب بات نہیں ہے تو سر رکما اٹھا کے نہ کھاو یہ جب گل ہوئی نا تو آپ سرکار نے ایک تاریخی لفظ بولیا جہاں مسلمان ہر مسلمان کو اپنے دل کے تختے پہ لکھنا چاہیے جہاں ایمان دل کر اور یہ چمک پیدا کرتا ہے اور ایمان دل کر بہار پیدا کرتا ہے آپ نے فرمایا نہ تو کچھ نہ نہ لہا ہوگا رکما آپ نے فمایا بنا بے وقوفت چلنا کی خاطر میں اپنے نبی کی صورت میں چھوڑا دو گلا نکلتی ہیں میں جلدی جلدی نہ پیش کر رہی ہوں تو خوشی مت ہے کتنا پیارا چولہا ہے

آپ نے دسیا اور مومن کا ایمان کیا ہے اور اور جس وقت نبی کی کی کی کی کی سنت نگاہ نگاہ نگاہ نہ نہ نہ دیکھے دیکھے وہ وہ انہوں عزت عزت کتا منافق ہے جہاں مومن گا انہیں ویکنا ویکنا سارے یار یا نہیں اگر ویکنا ہے ہے تو سارے سر کا تاج اگر نہیں ویکنا اصل اصل نہیں نہیں سے تیار احترام نہیں چیزیں گے جہاں سارے یار مدینے تاجدار ہے داتا وتی پہلی گل کو نبی نبی نبی جی نے نے نے آپ فرمایا میں تے تے تے تے چبنا پاگلا دی دی دی دی خاطر اپنے سنت نو نو چھوڑ دیا پتہ جڑا مومن ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے دیکھنا سارے سارے دے دے طریقے طریقے عزت عزت نگاہ نگاہ نال جے فقیر سارا شہنشاہ شہنشاہ زمانے زمانے دا دا پر حضور کتا ہاں جویں مردار ٹٹی لوڑی کھڑی ہوندی کدے دی نگاہ نال نہیں دوسرا چھ پتہ لگیا قسم خدا دے انتر قسم نہ نبی جی نام جڑا بندہ حضور دی سنت پوری کر دے پر معاشرے دی رسم و رواج اور پاسوں دے ہچکچاوے او کھسو کھا تے ہو گیا سمجھ رہا ہے ایمان تھوڑا ہے ہاں ایمان ہوئے تو پھر تھلے نہیں جانا پھر دیر کتا ہوتا ہے گا دیر ہوتا ہے گا کیوں یار جرا جرا یاد رکھو کافر کی راہ اپنا دے شرم محسوس نہ کرے تو سو جا تو حضور کی سنت اپنا دے شرم محسوس کرے سارا مسلمان کھوڑ آتے پھر کافر اپنے کفر سے پکا ہوا اسلام میں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ آئے اللہ تعالیٰ سمجھے توفیق نصیب فرماوے آخر اللہ پیر بہت اشیر سنانا تے گل مکرنا ذرا پیار بولے سبحان اللہ فرمایا اللہ